السلام علیکم وعلیکم السلام محرم کی تین تاریخ کو پیدا ہوا ہے اس کو جی۔ مجھے بیٹے کا نام چاہیے مجھے بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے وہ تو بہت اہم مسئلہ پوچھ لیا آپ نے تو کہیں بھی معلوم نہیں ہوگا آپ کو اچھا آپ کا بیٹا ہے جی۔ اچھا آپ کا کیا نام ہے نور محمد نور محمد نور محمد تو نور احمد کر دو اس کو سبحان سبحان اللہ اللہ چلیے